حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت سے نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور فرمایا جابر تو نے شادی کر لی ہے میں نے کہا جی ہاں فرمایا کماری سے یا بیوہ سے میں نے عرض کیا بیوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کماری سے کیوں نہ شادی کی وہ تجھ سے دل لگی کرتی میں نے کہا اے اللہ کے رسول میری کئی بہنیں ہیں میں نے خدشہ محسوس کیا کہ کماری عورت میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ نہ بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے عورت سے اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے یا مال و جمال کی وجہ سے تو دین والی عورت کو پسند کر تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھائیس